ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنتے ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے تو میں پاک ہی نہیں رہ پاتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ ہے حیض نہیں ہے جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب وہ چلا جائے یعنی حیض کے دن پورے ہو جائیں تو خون دھو کر غسل کر کے نماز پڑھو جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک سو پچیس یہ حدیث صحیح ہے